اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وقال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا <clears throat> ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن غدا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنات ولا تزد تبارا صدق نوحا قومه بلا شبہ ہم نے حضرت نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا اور یہ کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آ جائے نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا اے قوم میں تمہارے لیے تمہارے کرتوتوں پر جو وبال تمہارے اوپر آ رہا ہے اس سے ڈرانے آیا ہوں اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرو میری سنت کی اتباع کرو اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ یو اخر کم اجر مسمہ اور تمہیں ایک ٹائم کے اوپر تک صحیح طریقے سے باقی رکھے گا اور جب اجل آ جائے گی یعنی موت وغیرہ لا یو تو کوئی اس کو تاخیر نہیں کر سکتا اگر تم اس بات کو سمجھ لو مسلسل علیہ السلام سمجھاتے رہے لوگوں نے نہیں سمجھا پھر اللہ رب العزت کے سامنے یوں دعا کی اپنی قوم کے خلاف اے میرے رب میں اپنی قوم کو صبح و شام دعوت اللہ دیتا ہوں فلم یزد ہوں دعائی اللہ فرارا بس میرا ان کو دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ اور دور بھاگتے ہیں میں جب بھی ان کو دعوت اللہ دیتا ہوں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا میری بات سنو تو یہ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں وسطش سیاب ہوں اور اوپر کپڑے بھی اوڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں آواز نہ آئے وہ اثر رو وستقبر استقبارہ اور متکبرانہ انداز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں میں ان کو برملا بھی دعوت دیتا ہوں وہ انی عالن تو اور میں ان کو اعلانیہ اجتماعوں میں بھی دعوت دیتا ہوں وہ اسرر تو لحم اسرارا اور میں ان کو تنہائی میں خفیہ انداز میں بھی دعوت دیتا ہوں اور انہیں سمجھاتا ہوں کہ لوگوں اس ربکم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو بلا شبہ وہ مغفرت کرنے والا ہے مغفرت کرنے والا ہے استغفار کے بدلے میں تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں برسائے گا اور اس کی وجہ سے تمہارے اموال اور اولاد میں اضافہ ہوگا تمہیں باغات عطا کرے گا نہریں دے گا کیوں نہیں تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو جو بڑی بروقار ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مختلف مراحل سے گزار کر علم کئی فخر اللہ صبا سماوات انتبا کا کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے کتنی یہ بڑی مخلوق یعنی آسمان پیدا کیا اور وہ تہبت سات ہیں اور پھر اس کے اوپر چاند کو پیدا کیا جو میٹھی روشنی دیتا ہے پھر اس کے اوپر پیدا کیا سورج کو جو بڑی تیز روشنی دیتا ہے جس کے ذریعے سے نباتات بھی پکتی ہیں اللہ عمد من الارض نباتا اللہ نے تمہارے لیے زمین سے ہر طرح کے میوجات اگائے اور پھر تمہیں زمین سے ہی نکالا زمین میں تمہیں ڈالے گا وہ یخر مخراجا پھر قرب قیامت میں تمہیں زمین سے نکالے گا اللہ لکم الارض بساتا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا لتسکن فیہا سبل فجاجا اس میں ہر طرح کے فوائد رکھنے کے علاوہ اس کے اوپر کھلے کھلے راستے بھی ہیں تم ادھر ادھر جاؤ نو علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی ان نہو اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی و تبا ملم یز ہو مالد ہو اللہ خسارہ اور انہوں نے اتباع کر رکھی ہے اس شخص کی کہ جو بڑا متکبر مال و اولاد والا ہے اگرچہ اس کو اس کا مال اور اولاد بھی سوائے خسارے کے کوئی اضافہ نہیں کرے گا انہوں نے مکر کیے خوب مکر کرنا میرے خلاف پروپگنڈے کیے اور کہتے تھے یہ مخالفین علیہ السلام کے اپنے ساتھیوں کو تم نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو یعنی بتوں کو جو ود ہے سوا ہے یعوس ہے یعوق ہے نصر ہے تحقیق انہوں نے گمراہ کیا بہت ساروں کو ولا تزد ظالمین اللہ ضلع بس ان میں اضافہ گمراہی کا ہوا انہی کی غلطیوں کی وجہ سے انہیں غرق کیا گیا پھر جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں انہیں کوئی نہیں بچا سکا کالا نوح الرب نو علیہ السلام نے بد دعا یوں کی کہ میرے رب ان کافروں میں سے کسی ایک کافر کو اس کے گھر سمیت دنیا میں نہ چھوڑنا اگر آپ نے اے میرے رب ان کافروں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو وہ پھر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرے گا اور پھر جو ان کی اولاد ہوگی وہ بھی کافر اور فاجر ہی ہوگی اس لیے ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ اے میرے رب میری مغفرت فرما میرے والدین کی مغفرت فرما جو میرے پاس آ جاتے ہیں میرے عبادت خانے مسجد وغیرہ میں ایمان والے ان کی مغفرت فرما مرد و زن کی اور کافروں کے اندر خوب تباہی پیدا کر دے یہ سورہ نو ہے حضرت نو علیہ السلاۃ وسلام کے نام سے ہے حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ یہ پہلے تیرو پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ان کو حکم ہوا کہ آپ یوں وسنا الفل کا بیا یوں نا بوق ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیں یوں پھٹے اور یوں اس طریقے سے وہ بناتے رہے نور علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نو علیہ السلام تک لوگ تقریباً ایک دین کے اوپر تھے توحید پر تھے ویسے دوسری دوسری غلطیاں تو معمولی معمولی کہیں کہیں شرک تھا جس کو قصص الانبیاء والے بزرگوں نے لکھا ہے لیکن اجتماعی طور پر پورے علاقے کے علاقے مشرک نہیں تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نو علیہ السلام تک یہ پانچ بڑے بزرگ نیک اللہ والے مشہور گزرے ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا یہ ود سوا یغوس یعوق نصر یہ ان بزرگوں کے نام تھے جو نو علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد گزرے تو اولا شیطان نے ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ بزرگ ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے تو ان کی تصویر ہو تو پھر یاد دہانی رہتی ہے ایسا ہوا پھر تصویر بننے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کو تعظیماً سلام کرنے لگ گئے پھر اگلی نسل آئی تو ان کے سامنے سجدے میں عبادت میں مصروف ہو گئے اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا کہ ان کو سمجھائیں یہ شرک ہے بزرگوں کی تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے سجدہ یا عبادت کی جائے نو علیہ السلام کا زمانہ تبلیغ بہت لمبا رہا کہ جس کو قرآن مجید نے دو تین مقام پر ساڑھے نو سو سال کا ذکر کیا تبلیغ کا زمانہ یعنی لوگوں کو جو سمجھاتے رہے کہ لوگوں ٹھیک ہو جاؤ یہ ساڑھے نو سو سال اور نہ مایوس ہوئے لوگوں نے بڑے ظلم کیے جو تاریخ لکھتی ہے کہ اتنا مارتے تھے لوگ کہ اپنی طرف سے ان کو ختم کر جاتے تھے لیکن یہ جب ہوش میں آتے تو پھر دوبارہ بعض و نصیحت اور لوگوں کو سمجھاتے تھے چالیس سال بعض رات نے لکھا پنجاس سال کے بعد ان کو نبوت عطا کی گئی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کا زمانہ تو ہزار سال تو یہی ہو جاتا ہے پھر نور علیہ السلام کی استحصا اور طرح طرح کی تکالیف دینے میں یہ لگ گئے پھر نور علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کا تقریباً زمانہ ہوا تو بد دعا کی جس کا ذکر اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے <clears throat> پیغمبر کی بد دعا کو قبول کر لیا لیکن اس کو وجودی شکل دینے کے لیے چالیس سال مؤخر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے کہ چلو عذاب ہم دے دیں گے پیغمبر نے بد دعا کر لی لیکن پھر بھی وقفہ دے دیا چالیس سال کا کہ اس دورانیے میں بھی اگر یہ راہ راست پر آ جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں تو عذاب ان کا معاف ہو جائے گا اصل مقصد تو انسانیت کی اصلاح ہے عذاب مقصد نہیں ہے لیکن وہ اس چالیس سال میں الٹ سمجھتے رہے کہ یہ پیغمبر ہمیں ویسے ڈراتا ہے عذاب سے عذاب نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ ہماری نگرانی میں کشتی بنائیں پانی کا عذاب آئے گا تو پھر کشتی پر آپ لوگ سوار ہو جانا جو ایمان والے ہیں باقی غرق ہو جائیں گے تو وہ کشتی بنانے لگ گئے اصل علیہ السلام عراق کے ہیں کشتی بنانے لگ گئے تو وہ مذاق بنانے لگ گئے کہ کشتی جناب یہاں کہاں چلے گی یہ ہو جائے گا خشکی پر کشتی چلے گی تو بندہ جب کسی کے اوپر نقطہ چینی اور تنقید اور استضاء کرنا لگے تو وہ کون سی مشکل بات ہے سیدھا چل رہا ہو تو وہ کہیں گے کہ وہ سیدھا چل رہا ہے تو ٹیڑھا چل رہا ہے کون ٹیڑھا چل رہا ہے یہ زمانہ تو اسی طرح کا ہی ہے بہرحال استضاء شروع کر دی بعض رات نے تو اور بھی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ وہ کشتی کے اندر غلازت کر جاتے تھے تو علیہ السلام تاکہ اس کو وہ جب تقریباً بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا کیا کہ ان کے اوپر عذاب آیا خارش لگ گئی ان کو کافروں کو وہ جب صبح اپنی وہی بدتمیزی کے لیے کشتی میں آیا تو تو تو گر گیا گیا گیا جب اس کے کے ساتھ اپنے ہی ساتھیوں کا وہ گند لگ جا نہایا ٹھیک ہو خارش سے اس نے لوگوں کو بتایا کہ خارش کی بیماری کا علاج یہ ہو گیا میرے ساتھ تو جو خود ہی انہوں نے بے ادبی بدتمیزی کی تھی خود ہی اب دھونے میں بھی لگ گئے اور خارش کے مریض ابھی بہت سارے رہتے تھے اور دوائی ختم ہو گئی تو پھر اس کو دھو دھو کے تو آپ نے اوپر ملتے رہے وہ میرا خیال ہے کشتی کو دھونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب بنتی ہے نا تو وہ پھٹے تھوڑے سے پھر پھولتے ہیں تو وہ جو ہلکے ہلکے اندر شگاف ہوتے ہیں نا وہ پھر مٹ آپس میں وہ مل جاتے ہیں صحیح پانی اندر نہیں آتا بہرحال نور علیہ السلام کی بد دعا میں نے بتایا چالیس سال کے بعد وجود میں آئی اور فرمایا کہ آپ کشتی میں سوار ہو جائیں جب تندور سے وفارت تندور تنور سے جب پانی نکلنا شروع ہو جائے گا تو آپ کشتی میں اپنے ساتھی جو ایمان والے ہیں ان کو بھی ساتھ سوار کر لیں اور چل پڑیں چنانچہ تندور سے جو اس تندور پر بھی بہت ساری تفسیریں ہیں عالم ثواب بس تندور تندور ہے بعد میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا اپنا تندور تھا بعد نے لکھا ہے کہ نہیں نوح علیہ السلام تندور سے مراد یہ ہے کہ نشیب و فراز جب ہر جگہ سے پانی گویا کہ اٹھنا شروع ہو جائے گا تو آپ لوگ کشتی پر سوار ہو جائیں ان کے ساتھ اسی چوراسی آدمی سوار ہوئے اور پھر جو طوفان سارے لوگ ہلاک ہو گئے اور طوفان ختم ہو گیا سیلاب ختم ہو گئے زمین پانی نگل گئی تو پھر یہ آباد ہوئے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام اور یافس اور حام یہ تین بیٹے نو علیہ السلام کے ایمان والے تھے جو ان کے ساتھ تھے اور ایک بیٹا کنان کہ جو نہیں مانی تھی اس نے بات وہ ہلاک ہو گیا تھا بعد میں آہستہ آہستہ جو اسی چوراسی آدمی جو نو علیہ السلام کے ساتھ تھے پہلے نو علیہ السلام فوت ہو گئے پھر اس کے بعد وہ اسی چوراسی بندے بھی فوت ہو گئے آہستہ آہستہ دوبارہ نسل انسانی نو علیہ السلام کے ان تین بیٹوں سے پھیلی جس کی وجہ سے نو علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ حام کے نسل سے یہ علاقہ ہے سام کے نسل سے عرب ہیں اور یافس سے جو ہے یا جو کیا مجوج اور مبشی اور وغیرہ اس طرح کی بہرحال دوسری دفعہ دنیا میں انسانیت کو جو یہ وجود ملا تو نو علیہ السلام کے گویا کے شجر نصب سے اس لیے آدم ثانی بعض رات نے تو لکھا ہے کہ نو علیہ السلام جو ہے وہ طوفان کے بعد بھی چار سو سال زندہ رہے اور نو ساڑھے نو سو سال جو پہلے تبلیغ کا زمانہ ہے ان کا وہ اس میں بھی نو علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی اس وقت لوگوں کی عمر تین سو سال کے لگ بھگ ہوتی تھی تو نو علیہ السلام کی تبلیغ جو ہوئی ہے وہ تقریباً تین چار نسلوں پر ہوئی ہے اور وہ یہ کہتے تھے چلو یہ نہیں مانے تو ان کی نسل مان جائے گی اب یہاں پر ایک بات ہمارے لوگوں کے لیے ہے کہ بندے تو ایک دو دفعہ کسی کو سمجھاتے ہیں نا جی آؤ نماز کے لیے چلتے ہیں یا بھائی تھوڑا خیال رکھو غصہ نہ کیا کرو یا یہ کام گناہ نہ کرو نماز کی پابندی کرو اس طرح ایک دو دفعہ کہہ دیتے ہیں وہ نہیں مانتا لوگ مایوس ہو جاتے ہیں نہیں تبلیغ کا کام ہے فذکر یہ باب تفیل کا سیگا ہے باب تفیل کا خاصہ یہ ہے بار بار بار بار بار بار نصیحت آپ کا کام بار بار کرنا ہے آگے دلوں کو بدلنا وہ اللہ کا کام ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بعض دفعہ گھروں میں بھی لوگ بعض و نصیحت بچوں کو کرتے ہیں بیوی کو کرتے ہیں تو بس کر دیجیے آپ نہیں نماز پڑھتے اب ہم کیا کریں ہمارا فریضہ پورا ہو گیا ہے نہیں جاری رکھنا ہے اور ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے دیکھو پیغمبر کا صبر کتنا ہے کہ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کا زمانہ ہے اور تین نسلیں درمیان میں گزر گئی ہیں تو مایو آخر جب استضاء پر بات اتر آئی یہ بغاوت ہو جاتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے پھر دعا ان کی قبول ہوئی جس کا مختصر سا ذکر یہاں آئے گا تفصیل سے گزر چکا ہے فرمایا ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں کہ دردناک عذاب آ جائے گا اگر توحید کے اوپر نہیں آئیں گے اور تمہیں فائدہ یہ ہوگا اگر اسلام لے آؤ گے تو یغفر لکم من جنوب کم وہ کو ملاجل مسمہ اسلام میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے آنے کی وجہ سے سابقہ سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں ایک تو یہ چیز ہے کہ یاد ماں کا نقبلہ جو شخص بھی اسلام لے آتا ہے سابقہ سارے گناہ اس کے معاف امر العاص رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانا چاہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت میں اسلام پر بیت کرنا چاہتا ہوں آپ سے آپ نے ہاتھ بڑھائے جیسے بیت کا طریقہ ہے تو امراس نے ہاتھ پیچھے کر لیے آپ نے کہا امر کیا ہوا ہاتھ پیچھے آگے کر کے پیچھے کیوں کر لیے کہا حضور ایک دل میں بات آ گئی کہ میرے اسلام لانے کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو کہا آپ نے فرمایا بالکل امر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو کہا پھر میں آپ کرتا ہوں اسلام اونچی چیز ہے پھر اس کے بعد اسلام لانے کے بعد الحج جو مبروم حج حج مقبول کہ جو رزق حلال سے ہو آداب کا پورا خیال کیا جائے تو حج مقبول سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ یہ کسی کا قرض دینا ہو تو وہ تو شہید کا معاف نہیں ہے تو حاجی ہاں تو پھر بھی کیونکہ حقوق و لباد کی بات ہے یہ اور تیسری چیز الحجرت و تحد کا قبلہ اسلام کی خاطر اگر ہجرت کی ہو کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں اسلامی حکام پر صحیح عمل نہیں ہو سکتا اس لیے دارالاسلام میں جا رہا ہوں و اسلامی حکام پر صحیح عمل کروں گا اور جو مشکل آئی صبر کروں گا تو یہ الحجرت و تحدما ماکان قبلہ ہجرت لانے کی برکت سے کرنے کی برکت سے بھی سب کا گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں نور علیہ السلام کی بد دعا کا یہاں ذکر ہوا کہ میرے رب میں ان کو صبح و شام دعوت دیتا ہوں لیکن میری دعوت کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ اور دور بھاگتے ہیں کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا وصابهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا میں ان کو سمجھا سمجھاتا ہوں یہ انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے ہمیں ہمیں آواز نہ آئے اور اوپر کپڑے بھی اوڑھ لیتے ہیں اور میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں مجھے مجھ سے نفرت کرتے ہیں مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ شعبے آج بھی موجود ہیں دوستو ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز چراغ بول چراغ مستفی شرار بول یہ شروع سے رہا ہے آپ تو مسجد مدرسے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا مسلمان بھی بعض علماء کو یا داڑھی والے کو دیکھ لیں تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کیا ہو گیا یار اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اپنے جسم پہ اوپر اگر لوڈ ہے تو اس نے خود اٹھایا ہوا ہے آپ کو کیا پریشانی ہے وہ کفر ان کا عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے نگاہوں سے عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی ان کو اسلام سے اسلام سے ان کو بغض ہے اور اسلام والا جب بندہ وہ نظر آتا ہے ان کو تو تکلیف ہو جاتی ہے اس وقت بھی اب پیغمبر سے اونچی کیا چیز ہے کہ وہ پیغمبر کو جب دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں اوپر کپڑے اوڑھتے ہیں اور چہرہ بھی ادھر نہیں کرتے الحاظ باللہ الحاظ باللہ کہ پیغمبر سے اتنی نفرت ہے تو پھر زہر ہے سزا تو آئے گی اے اللہ میں ان کو اعلانیہ بھی بتاتا ہوں اور الگ الگ بھی تبلیغ کرتا ہوں برملا بھی بتاتا ہوں میری کوئی صورت تبلیغ کی فائدے مند نہیں ہوئی بس اسی چوراسی جو بندے آئے نو علیہ السلام نے جو لوگوں کو وظیفہ بتایا یہ وظیفہ ہم سب کے لیے ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہیں جن کی تربیت امہات المؤمنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج متحرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے تو ان سے کوئی ساتھی نے آ کے پوچھا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی کیا کیا جائے تو کہا استغفار کرو کسی نے کہا حضرت اولاد نہیں ہے کہا استغفار کرو حضرت رزق کی کمی ہے فرمایا استغفار کرو حضرت صحت ٹھیک نہیں ہے کہا استغفار کرو ساری چیزوں کا اس مجلس میں استغفار ہی بتاتے رہے تو ساتھی نے پوچھا حضرت آپ نے سارے مریضوں کو استغفار کا وظیفہ بتایا فرمایا میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں بتایا سورہ نو میں یہی بات آئی فرمایا استغفرو ربکم اپنے گناہوں کی معافی چاہو انہو کان غفارا اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے یرسل السما علیکم مدرارا موسل دھار بارش اس کو کہتے ہیں جو رحمت لے کر آتی ہے زمین پھر سونا اگلتی ہے جب بندہ استغفار کرتا ہے نا اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر آسمانوں سے بھی رزق برستا ہے زمین بھی سونا باہر کر دیتی ہے اور جب انسان اللہ کا باغی ہو جائے تو یہی زمین پھر بالکل بخل کی طرف چلی جاتی ہے تو فرمایا کہ استغفار کرو اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے دھار بارش برسائے گا تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا مال بھی عطا کرے گا غلات باغات بھی بھی عطا کرے گا گا نہریں دے مالکم لا ترجون وقارا اللہ تم سے لیتا کیا ہے تم اس عظیم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے ہو وہ دسواں حصہ غلے کا جی یا بیسواں حصہ غلے کا زمین کا بیسواں حصہ برانی زمین کا کتنا اللہ اور وہ بھی کیا فرمایا کہ اپنے غریب رشتہ داروں وغیرہ میں وہ عشر دے دو تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں وہ دعائیں بھی دیں گے رزق میں برکت آئے گی اور آخرت کا بھی فائدہ ہے فرمایا دیکھو اللہ کو پہچانو جس نے زمین و آسمان بنائے سورج چاند ستارے بنائے تمہیں زمین سے بنایا اور کتنا لقد خلق نل انسان احسن تقویم ایک مٹی سے بنایا اور کتنا پیارا بنایا اس خالق کو پہچانو نا کہ وہ ایک قطرہ ناپاک سے کتنا خوبصورت انسان بنا دیتا ہے ایسے خالق کی عبادت کرو رو علیہ السلام نے کہا اللہ پاک میں سمجھاتا ہوں لوگ نہیں سمجھتے نا فرمانی کرتے ہیں میں تفصیل بتا چکا ہوں ود سوا یغوس یعوق نثر یہ کوئی بزرگ تھے پہلے ان کی تصویریں بنائی گئیں اور پھر اس کے بعد ان کی عبادت شروع گئی نو علیہ السلام نے کہا اپنی غلطیوں سے یہ پکڑے گئے اور ایک کافر بھی نہیں بچنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی کافر بچ گیا تو دوسرے مسلمانوں کو بھی وہ خراب کرے گا جیسے آج ہو رہا ہے نا دوستو جہاں کمزور ایمان ہے وغیرہ تو وہاں لوگ پیسے کی لالچ دے کے وغیرہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں دیوار کیا گری تھی میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے سہن میں رستے بنا لیے غربت کا دل فقر و یقون کفرا اسلام کے قریب انسان جڑا رہے اسلامی تعلیمات کے ساتھ جڑا رہے ایمان مضبوط رہتا ہے پھر غربت کیا ہوتی ہے دریاؤں میں چھلانگ لگانا بھی آسان ہو جاتا ہے اور جب اسلام سے دور ہوتا ہے اور دوسرے مادی لوگوں کی پرورش اور ان کی تربیت میں جب رہتا ہے تو پھر ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر ایک دن روٹی بھی تھوڑی سی ملے تو گلے شکوے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے